قطیبہ بن سعید نے بیان کیا وہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں وہ ابو زناد سے وہ اعرج سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہنکائے جا رہا ہے آپ نے اس سے کہا کہ تو اس پر سوار ہو جا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قربانی کا اونٹ ہے آپ نے دوسری بار یا تیسری بار فرمایا کہ تیری خرابی ہو तू सवार हो जा सही बुखारी हदीस नंबर छः हज़ार एक सौ साठ